جناب داود بن عامر بن سعد بن ابی وقاص اپنے والد عامر سے بیان کرتے ہیں کہ وہ یعنی عامر حضرت عبداللہ بن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے کہ جناب خباب صاحب مقصورہ تشریف لائے اور کہا اے عبداللہ بن عمر کیا آپ نے سنا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے جو شخص جنازے والے گھر سے اس کے ساتھ نکلا اور اس پر نماز پڑھی اور مذکورہ بالا حدیث کے ہم معنی بیان کیا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پچھوائی تو انہوں نے فرمایا ابو حریرہ نے سچ کہا ہے سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار ایک سو انہتر